صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعين الكرام ویسے اللہ کا اصول ہے اور دستور اور فطرت یہ ہے کہ جب کبھی اس دنیا میں حق آیا ہے باطل برسر پیکار رہا ہے پیغمبر آئے ہیں تو پیغمبر کے مخالفین نے بھی سر اٹھایا ہے ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود نے سر اٹھایا موسا علیہ السلام آئے تو فرعون نے سر اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آپ کے حوارین نے خود آپ کو سلی پر لٹکانا چاہا اللہ نے اس کی شبی وہاں رکھ دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا نو علیہ السلام آئے ساڑھے نو سو برس کی محنت کے بعد ایک کشتی نہیں بھر سکے مسلمانوں کی اور مؤمنوں کی اس میں جانوروں کے پرندوں کے درندوں کے جوڑوں کو رکھنا پڑا اور اللہ کے محبوب سرور آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی نبوت جتنے اعلی پیمانے پر تھی آپ کے دشمن بھی اسی قوت سے پیدا کیے گئے اسی لیے آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی اس سے پہلے نہ کسی کو دی گئی نہ قیامت تک کسی کو اتنی تکلیفیں دی جائیں گی اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء تھے آپ ہی کے زمانے میں اسلام کے خلاف نبوت کے خلاف ختم نبوت کے خلاف حملے شروع ہو چکے تھے یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ اس کے مقابلے میں ایک اور مسجد کو منافقوں نے بنا دیا تھا جس کو قرآن نے مسجد زرار کہا ہے مسجد کے مقابلے میں مسجد مدرسے کے مقابلے میں مدرسہ نبی کے مقابلے میں نبی اور کتاب کے مقابلے میں کتاب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا قانون اور فطرت اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق کی جیت ہوتی ہے اور باطل کی شکست ہوتی ہے لیکن اس کشمکش میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ باطل حق پر غالب آ جائے گا حکومت اس کی ہوتی ہے روپیہ اس کا ہوتا ہے سکہ اس کا چلتا ہے لاٹھی اسی کی ہوتی ہے قانون اس کا ہوتا ہے عدالت اسی کی ہوتی ہے ایسے ہی نازک وقت میں ایمان کے ساتھ وابستہ ہونا اور اس کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا یہ استقامت کی دلیل ہے ہوائیں چل رہی ہیں ماحول بنا ہوا ہے اور آدمی کہتا ہے اسلام زندہ باد نار رسالت یا رسول اللہ یہ بڑی بات نہیں جب پتھر لگ رہے ہوں سینے پر چٹان رکھی جا رہی ہو رسا باندھ کر گرم ریت پر کھینچا جا رہا ہو پیٹ کو چھیلا جا رہا ہو گرم سلاخیں ڈالی جا رہی ہو آگ میں مرچ کا پاؤڈر ڈال کر دھواں دیا جا رہا ہو اور اس وقت کوئی کہے آلو رب اللہ سمستقامو کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو ایسے وقت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حالات حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر حالات جو سب سے زیادہ آئے وہ انگریز کی آمد کے بعد آئے جو جو راستے سے اسلام کی بنیاد کھوکھلی ہو سکتی تھی یہ ظالم اس کا مطالعہ کیا اس پر ریسرچ کیا اس کی تحقیق کی اور ان دروازوں پر اس نے کہیں جھوٹے پیغمبر کو بٹھا دیا اور کہیں جھوٹے مجدد کو بٹھا دیا کہیں جھوٹے ولی کو پیدا کر دیا جس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اس کے قانون کی بنیاد اور اساس چار چیزوں پر ہے یہ چار چیزیں سرچشمہ ہیں مذہب اسلام کے قانون کے مذہب اسلام کا قانون پہلے نمبر پر جو لیا جاتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن شریف ہے اور دوسرے نمبر پر جو لیا جاتا ہے وہ سرور کون آحائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں تیسرے نمبر پر جو لیا جاتا ہے وہ اجماع ہے مسئلہ ہم نے قرآن میں دیکھا نہیں ملا حدیث میں تلاش کیا اگر مل گیا عمل کر لیا نہیں ملا تیسرا جو زینا ہے کہ جہاں سے ہم قانون کو لے سکتے ہیں اور جہاں سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں وہ اجماع ہے اجماع کہتے ہیں اس زمانے کے اہل علم اس زمانے کے مجتہد اس زمانے کے قرآن و حدیث کے ماہرین اگر کسی مسئلے پر ان کا اتفاق ہو جائے تو وہ بھی مسئلے شریعہ ہے قرآن میں دیکھا ہوائی جہاز کا تذکرہ نہیں ہے حدیث پاک میں تلاش کیا کہ ہوائی جہاز میں نماز کا کیا مسئلہ ہے حدیث میں بھی ہوائی جہاز کا تذکرہ نہیں ہے کہا کہ جس زمانے میں ہوائی جہاز آئی اس زمانے کے مشتحد علماء کرام یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی رائے کو بیان کر رہا ہے جو آدمی جس فن کا ماہر ہے اس فن میں اس کی بات قبول کی جاتی ہے ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہندوستان کے لا اینڈ آرڈر کے اندر کمی بیشی ہے چوار کہنے لگے بھنگی کہنے لگے علامہ کہنے لگے مفتی کہنے لگے اس لیے کہ وہ اس فن کا ماہر نہیں ہے لائر کہے گا قانون میں اس کی بات چلے گی میڈیکل میں ڈاکٹر کی بات چلے گی گھروں کی تعمیر میں انجینئر کی بات چلے گی چمڑے کے سینے میں سرجن کی بات چلے گی جوتے کے سینے میں چمار کی بات چلے گی ہر فن ہے اور اس کے ماہرین ہیں قرآن ایک فن ہے حدیث ایک فن ہے علوم شریعہ ایک فن ہے یہ اس کی گہرائی میں جانا ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جو مصنوی ہے یہ بڑی قیمتی کتاب ہے ہمارے علماء نے فرمایا اگر اللہ تبارک تعالی کلام پاک کو فارسی میں نازل کرتا تو مولانا مصنوی روم کی طرح نازل کرتا اتنی حکمتیں کلام پاک کو پڑھ پڑھ کر اس کا ترجمہ اس کی تفصیل اور اس کا مطلب حدیث کو پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب اس کے اندر انہوں نے گھول دیا ہے جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام میں کلام پاک کی جھلک نظر آتی ہے تفسیر کی جھلک نظر آتی ہے اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا پتہ لگتا ہے ایسے ہی مصنوی روم میں جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے یہ حضرت نے لکھا ایک پرندہ پیدا ہوا اور جب اس نے اپنی ماں اور باپ کو دیکھا کہ اڑ رہے ہیں فضاؤں میں جا رہے ہیں اپنا شکار کر رہے ہیں اپنی چیزیں من پسند کی کھا رہے ہیں اور یہ ہے کہ گھونسلے کے اندر بیٹھا ہوا ہے ماں اپنا جھوٹا کھلاتی ہے اور باپ اپنا جھوٹا کھلاتا ہے یہ کہہ کر اگر پرندہ ہوا میں اڑنے کی کوشش کرے گا مولانا روم فرماتے ہیں کہ چیل اور کوا اور شکاری پرندے اس کو اچک لیں گے اس لیے کہ اس کو ہوا میں اڑنا نہیں آتا اڑنے کے فن سے وہ واقف نہیں ہے وہ شکار کرنے کے فن سے واقف نہیں ہے جو قرآن کے علوم سے واقف نہیں ہے جو حدیث کے علوم سے واقف نہیں ہے جو کلام پاک کی گہرائی میں جانا جس کو نہیں آتا اگر وہ خلا بازیاں لگائے گا تو جس طریقے سے اس پرندے کو شکاری پرندے اچک لیتے ہیں اس کمینے کو ملون کو شیطان اچک لیتا ہے جس آدمی کو تیرنا نہیں آتا اگر وہ تالاب میں ڈبکی مارے انجام کیا ہوگا جو آدمی الیکٹریشن نہیں ہے ہائی ٹینشن وائر کے قریب جاتا ہے انجام کیا ہوگا جس آدمی کو گاڑی چلانا نہیں آتا اور گاڑی لے کر بیٹھ گیا ہے تو انجام کیا ہوگا جس عورت کو پکانا نہیں آتا اور وہ باورچی خانے میں چلی گئی ہے انجام کیا ہوگا جس آدمی کو سلنا نہیں آتا کپڑا اور کیسی لے کر بیٹھ گیا انجام کیا ہوگا قرآن اور حدیث اس کو جانے بغیر اگر کوئی اس کے اندر اپنی من کی باتیں کہے گا مسائل نکالنے کی کوشش کرے گا نماز روزے کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا انجام کیا ہوگا ہر فن کے جب ماہرین ہیں تو قرآن کے ماہرین نہیں ہیں حدیث کے ماہرین نہیں ہیں اور اس کے لیے کسی چیز کا سیکھنا اور سکھانا ضروری نہیں ہے ترجمہ دیکھ کر کوئی عالم بن جائے گا کتابیں دیکھ کر کوئی مسئلے بیان کرنا شروع کر دے گا اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرمانے کی نشانیاں جب آپ میں شروع ہو گئی کیسے سورہ نصر نازل ہوئی ادا جا نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آئے گی اور کامیابی آئے گی اور آئی تن سید خلون فی دین اللہ ہی جا آپ دیکھیں گے لوگوں کو دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے ہم بھی ربی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تصویح بیان کیجیے استغفار کیجیے امن کان توابا وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ ادا جان رسول اللہ چھوٹی صورت ہے مانا میں نے بھی سنا مانا آپ نے بھی سنا پڑھا کیا سمجھ میں آیا یہ سمجھ میں آیا کہ اب اسلام کے اندر لوگ داخل ہوں گے اب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تزمی کا حکم دیا گیا استغفار کا حکم دیا گیا یہ صورت نازل ہوئی سوالات صحابہ خاموش ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زانو قطار ہو رہے ہیں کہا کہ تم نے کیا دیکھ لیا یہ بصیرت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ جس چیز تک ہم نہیں پہنچ سکے صحابہ کرام پہنچ گئے اور جہاں عام صحابہ نہیں پہنچے وہاں صدیق اکبر پہنچ گئے ہے ترجمہ ادا جا آ جب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد ورائی تناسا سا تو دیکھے گا لوگوں کو ید خلون داخل ہوں گے فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجہ فوج در فوج ہزاروں لاکھوں کی کیا بات ہے رونے کی کیا بات ہے خوشی کی بات ہے کہ آج ایک ایک فرد تک ایمان پہنچانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت سمیہ حضرت خباب ابن عرف حضرت عبد الرحمان ابن عوف اور حضرت انصار حضرت مہاجرین کئی سی کئی سی تکلیفیں پا رہے ہیں مصائب کو جھیل رہے ہیں امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر ہیں کہ لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے پر رو رہے ہیں پوچھو انگریز کے بچے سے ترجمہ ہے مطلب ہے بات بالکل واضح ہے قرآن کا سمجھنا قرآن کی گہرائی تک جانا جب تک نور نبوت سے استفادہ نہیں ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ غرق نہیں ہوگا ترجمے سے کام نہیں چلے گا جو جس درجے قربت پائے گا نسبت پائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے آقا کے اتنا ہی قریب کرے گا فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی اس صورت کے اندر خبر دی گئی ہے کہاں ہے خبر کہاں ہے ادا نصر اللہ ولفت اللہ کی مدد آئے گی کامیابی آئے گی لوگ اسلام میں داخل ہوں گے آپ تجوی بیان کیجئے آپ استغفار کیجئے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہاں ہے کہ سکرات تاری ہونے والی ہے حضرت اسرائیل آنے والے ہیں حضرت ملک الموت آنے والے ہیں اور حضرت صحابہ کرام آپ کا جنازہ پڑھنے والے ہیں اور آپ اس دنیا سے کہاں تذکرہ کو بصیرت چاہیے قوت اشتہاد چاہیے یہ قوت اشتہاد ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس کو عنایت فرمانا چاہے اللہ تعالیٰ اسی کو مرحمت فرماتے ہیں یہ قوت اشتہاد کی بات تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں آخا کی بے کا مقصد کیا ہے آخا کی نبوت اور آخا کی رسالت کا مقصد کیا ہے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور جب اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے مطلب آخا کی نبوت کا مقصد پورا ہو گیا رسالت کا پورا ہو گیا نبوت کا پورا ہو گیا اور جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو اس غلیظ اور گندی دنیا میں آپ کیا کریں گے آپ کے جانے کی خبر ہے اس میں لوگ اسلام میں چوک در چوک فوج در فوج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں داخل ہوں گے تو اب کیا کام ہے امام کا کام کیا ہے زہر کی چار رکعت پڑھانا سلام علیکم السلام علیکم اب رہ کر کیا کام اب ثبوت ہے اس بات کا کہ امام صاحب چلے جائیں گے قاضی کا کیا کام خطبہ نکاح پڑھایا ایجاب و قبول کرایا اب دلیل اس بات کی کہ قاضی چلا جائے گا بنگلور سے مدراس گاڑی چانا ہے چلی گئی پلیٹ فارم لگ گیا اب ڈرائیور کا کیا کام ہے وہ چلا جائے گا یہ بات اور صحابہ کے سمجھ میں نہیں آئی آخا کے پردہ پروانے سے پہلے ایسی چیزیں صحابہ کرام کے اندر نظر آنے لگی تھیں حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا ایک کان میں ایک بات کہی رونے لگی آپ دوسرے کان میں ایک بات کہی تو آپ مسکرانے لگی ازواج متحرات نے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا فرمایا کہ آخا نے آپ کے کان میں کیا بات کہی ہے کیا آپ رونے لگی اور وہ کیا بات تھی کہ جسے سن کر آپ مسکرانے لگی اللہ اکبر کوئی بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے علم نبی کو سمجھنا علوم نبوت کی مہارت حاصل کرنا یہ کسی ڈرائیور کی مکانک کی اور یہ ہرکس و ناقص کی بات نہیں برسوں سے یہ بات ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کے کان میں آخان وقفے وقفے سے دو باتیں کہی اور وہ دو باتیں ہمیں معلوم بھی ہیں کوئی نئی بات نہیں کہ پہلی بات یہ کہی کہ فاطمہ اب میرے دنیا سے پردہ پروانے کا وقت آ چکا ہے دیکھو بیٹی قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا اور تم میرے پاس کوئی اس امید کے ساتھ آؤ سفارش کے ساتھ آؤ کہ میں تمہاری انگلی پکڑ کر میں جنت میں پہنچا دوں تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتا بیٹی اگر دنیا مانگنا ہے مانگ لو دولت لینا ہے لے لو بنگلہ لینا ہے لے لو لیکن قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی بیٹی باپ کی جدائی کی خبر سنے ڈاکٹر کہہ دے آپ نے اپنے ابا حضور کو ایڈمٹ کیا ہے لے جائیے ان کا وقت ہو چکا ہے تو آپ روئیں گے ہنسیں گے اور آخر کی طرح ڈاکٹر کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے ڈاکٹر کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے ڈاکٹر نے دو گھنٹے کا ٹائم دیا اللہ کے فیصلے میں دو سال ہو سکتے ہیں ڈاکٹر نے دو گھنٹے کا ٹائم دیا اور اللہ کے علم میں دو سیکنڈ کے مہلت ہو سکتی ہے ڈاکٹر کی بات کوئی یقینی نہیں اور آخا کی بات سو سو فیصد یقینی ہے بلک بلک کر رونے لگی اس کے بعد آخا نے دوسری بات کہی تو فرمایا بیٹی غم کرنے کی بات نہیں قیامت میں سب سے پہلے پوری امت میں اور میرے پوری آل اولاد میں خاندان قبیلے میں مجھ سے پہلے مجھے ملنے والوں میں سب سے پہلے تم ہو میری بیٹیا سینے سے لگا لیا آپ نے تو آپ کے حوصلے بڑھ گئے کہ چلو یہ دنیا تو پانی ہے کل وہ گئے ہیں آج ہم کو جانا ہے آج کوئی گیا ہے کل ہمیں چلے جانا ہے لیکن قیامت میں میرے ابا سے سب سے پہلی میری ملاقات ہوگی میرے ابا کا دیدار میں کروں گی یہ بات زمانے سے سنتے آئے ہیں آپ لیکن فقاہت علمی بصیرت اور نبی کی بات کی گہرائی کو پہنچنا جہاں ازواج متحرات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر آپ کے جسم اطہر سے ملنے والے جسم آپ کو نصیب ہوا جس کو قرآن نے کہا ہن لباس الحم کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں یعنی کپڑے میں جسم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا میاں بیوی کے جسموں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا وہ ازواج متحرات جو نبی کے جسم اطہر سے جسم مبارک سے بغیر حائل کے ملاقات کرنے والے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی جو حضرت فاطمہ کی فقاحت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی بصیرت اور نور نبوت کے فیض سے آپ نے وہ بات کو سمجھ لیا ازواج متحرات نے بلایا حضرت فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالیٰ یہ بات میں نے آپ کو سنا دی نا کہ پہلی بات یہ کہی اور دوسری بات یہ کہی ایک بات ہے ایک راز ہے یہ حدیث کی گہرائی ہے ایک ہے سرسری طور پر کوئی آدمی باغ پر سے گزر گیا شہر پر سے گزر گیا گاؤں میں سے گزر گیا دیہات میں سے گزر گیا اور ایک ہے اس کے اندر جا کر اس نے اس کی تحقیق کی یہ علم گہرائی کا علم ہے ازواج متحرات نے بلایا اب سب سے بڑی فکر ان کو رہتی ہے ان کی بیٹی ہے یہ چاہے سوکن کی بیٹی ہو بیٹی تو ان کی اپنے خامن کی اور جنتی عورتوں کی سردار کہا کہ فاطمہ تشریف لائیے حضرت فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آئی اب تمام گیارہ ازواج متحرات تھیں اس وقت گیارہ بیویاں تھیں تمام کے تمام مشتاق آقا نے کیا کہا ہوگا آقا نے کیا کہا ہوگا وہ کون سی بات ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی وہ کون سی بات ہوگی آپ مسکرا بیٹھی بتائیے بتائیے ہر کوئی اتاری ہو رہی ہے ہر کوئی مسترب ہے پریشان ہے کہ آقا کے اس کان میں کہنے کا راز کیا ہے اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں تفقو اور اس کو کہتے ہیں میور دلّہ ہو بھی ہو فدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین میں سبق مرحمت فرماتے ہیں حضرت عائشہ حضرت زینب حضرت رخ تمام بے چین ہیں کہ کب حضرت فاطمہ منہ کھولیں گی اور اس راس پر سے پردہ اٹھے گا کیا کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا آپ سمجھتی ہیں امی جان کہ آقا نے جو بات کہی میں آپ کو سنا دوں اگر آقا کو یہ بات عیا کرنا تھا یہ بات ظاہر کرنا تھا یہ بات سب کو معلوم کرانا تھا تو آقا نے میرے کان میں کیوں کہی یہ حکمت یہ تفقو یہ باریک دینی ہے جو حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایت کی تھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو کہنا تھا تو حضرت فاطمہ کا حضرت عائشہ سے پردہ کیا تھا اور گیارہ الزاد متحرات وہ بھی تو آپ کی مائیں ہیں اور وہ بھی دوسری خواتین آپ کی امت کی بیٹیاں بہنیں ہیں مجمع جمع کرتے حضرت فاطمہ کو برسر عام مجمع کے سامنے یہ بات کہتے لیکن حضرت فاطمہ تزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آقا کو یہ بات چھپانی مقصود نہ ہوتی تو آقا آہستہ سے میرے کان میں یہ بات کیوں کہتے یہ بات ازواج متحرات کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات زبان نبوت کی نیک عورتوں کو سمجھ میں نہیں آئی جو بات اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمائی تھی اس کو اشتہاد کہتے ہیں نبی نے نہیں کہا تھا کہ تم مجمع میں کرو کہو کچھ آپ نے نہیں کان میں جو بات کہی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے حدیث پاک گہرائی کا ایم چاہتا ہے سرسری علم سے آدمی تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ایک انگریز کا ایجنٹ اور ملک وکٹوریا کا غلام اہل خبیص عالم قبلے کی طرف رخ کر کر پیشاب کر رہا تھا قبلے کی طرف رخ تھا اور پیشاب کر رہا تھا دیوبند کے ایک عالم جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہا کہ بھائی اب تو اس کو روکنا مناسب نہیں ہے فارغ ہونے دو جو ہو گیا سو ہو گیا اب جب وہ فارغ ہوا انہوں نے کہا السلام علیکم کہا وعلیکم السلام کہاں سے پاری ہوئے کہا کہ مدینہ طیبہ کی جامعہ سے پاری ہوئے مدینہ یونیورسٹی کا پاری ہے وہ غیر مقلد ہے کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ آپ کے اندر علم کی خوبو نہیں ہے آپ نے حدیث کو پڑھا نہیں ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کر اور پیٹ کر کر پیشاب پاخانہ کرنے سے آخا نے منع فرمایا ہے اب وہ ناراض ہو گئے چہرے کی رنگت بدل گئی اور یہ دیوبندی عالم کو ڈانٹنے لگے اسی لیے تو ہنفی تباہ ہوا ہے اسی لیے تو یہ مقلد لوگ ان کے گلے کے اندر پٹا پڑا ہوا ہے آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہے یہ اندھے ہیں حدیث کو سمجھنے کا فن ان کے اندر نہیں ہے آپ نہیں جانتے حدیث ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ آخا نے فرمایا ولاکن شرقو او غربو پیشاب کرنے والوں کو کہا کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پیٹ یا منہ کر کر پیشاب کرو استنجا کرو ہاضا حدیث ان ان صحیح ان یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے کیا ہے حدیث کے الفاظ استنجا کرتے وقت مشرق کی طرف منہ کرو اور مغرب کی طرف منہ کرو جو آدمی ترجمے کو دیکھ کر حدیث پر عمل کرنا چاہے گا وہ آقا کی سنت کو ہاتھ سے چھوڑ دے گا اور تباہی اور بربادی اس کی مقدر ہو جائے گی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں اور جب انہوں نے ائمہ مشتحدین کے اشتہاد کو انکار کیا تخلیق کا انکار کیا حدیث پاک کے ظاہری الفاظ پر چلے گئے تو کتنا بڑا گناہ کر بیٹھے کہ قبلے کی طرف رخ کر کر استجا کرنے لگے اور کہا گیا تو حدیث پیش کی کہ حدیث کے اندر ہے کہ ولا کن شرری او او غریبو کہ مشرق یا مغرب کی طرف پیشاب رخ کر کر کیا کرو یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں تو اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ آگے پیچھے بھی تو کوئی حدیث ہوگی حدیث کا رابی بھی تو کوئی ہوگا اس سے کیا ہوگا جب حدیث کے اندر یہ جملے ہیں کہ ولا کن شرریخو او غرریبو اور حدیث حسن ہے حدیث صحیح ہے اور حدیث حسن اور صحیح قابل عمل ہوتی ہے آقا کے صاف الباس ہے کہ ولا کن شریف و او غرریبو کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کر کر پیشاب کیا کرو حدیث کی گہرائی میں جو نہیں جانتا حدیث کے راوی کا جسے علم نہیں ہوتا حدیث کے بیک گراؤنڈ اور پسے مندر ہی نہیں ہوتا دیوبندی مولانا صاحب کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں یہ حدیث اچھی طرح یاد ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کرو ولا کن او غربو لیکن مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کر پیشاب کیا کرو اور اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں اب تھے عالم تھے جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے کیا ہوگا حضرت ابو حریرا راوی ہو حضرت ابو ایوب انصاری ہو حضرت ابو بکر ہو حضرت عمر ہو لیکن الفاظ تو ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کر پیشاب کیا کرو یہی تو ہے تفق کو اسی کو اشتہاد کہتے ہیں اسی کو استمباد کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے صحابی ہیں اور جب مدینہ طیبہ کے صحابی ہیں تو مکے میں جا کر حدیث بیان کریں گے وہ حدیث مدینہ طیبہ کی ہوگی اور مدینہ طیبہ کے اندر نے فرمایا ہوگا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اے ابو ایوب لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروہا کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو پیٹ بھی نہ کرو تو مدینہ طیبہ کے اندر جو قبلہ آ رہا تھا وہ قبلہ اور طرف آ رہا تھا مشرق اور مغرب کی سمت میں قبلہ نہیں آ رہا تھا اس لیے مدینہ طیبہ میں حکم دیا گیا اولا کن شرخو او غریب اور اس کو تم مشرق کی طرف منہ کرو مغرب کی طرف منہ کرو اس لیے کہ مشرق اور مغرب میں مکے کی سمت میں نہ منہ پڑتا ہے نہ پیٹ پڑتا ہے شمال و جنوب میں پڑتا تھا تو اب اس حدیث کو ہندوستان میں فٹ کر دیا راوی کو جاننا پڑتا ہے یہ راوی کون ہے یہ کس موقع پر حدیث کو بیان کیا گیا ہے جب تک حدیث کی گہرائی اور حدیث کو سمجھنا حدیث کا ترجمہ معلوم کرنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں آخائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرمانے سے پہلے کچھ چیزیں ظاہر ہو چکی تھی سورہ نصر اور حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر سرگوشی کہ اب میں چلا جا رہا ہوں ایک اندازہ لگ رہا تھا سارے اندازے جب ہونے لگے اور ساری چیزیں جو ہے معلوم ہونے لگی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرات صحابہ کرام کی توجہات اور زیادہ ہو گئی اور زیادہ ہو گئی تو ازواج متحرات جو اس وقت گیارہ بیویاں تھیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ آخا پر اب دنیا سے پردہ پروانے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اب آپ نے کان میں جو سرگوشی کی تھی اب وہ حکمت ختم ہو چکی ہے آپ کی سمجھ کے مطابق تو آپ نے اس بات کو ازواج متحرات کے سامنے رکھ دیا جب ازواج متحرات نے کہا کہ آخا ہم سے جدا ہونے والے ہیں تو بیٹیوں میں امتیوں میں حضرت فاطمہ پہلے ملاقات کرنے والی تو کہا کہ پوچھو پوچھو آقا سے کہ بیویوں میں کون ملے گی ہر بیوی کے دل میں یہ تمنا کہ قیامت میں میں آقا سے ملاقات کروں میں ملاقات کروں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائی فرمایا کہ مائیں پوچھ رہی ہیں ابو کہ آپ کے وصال مبارک کے بعد میدان محشر میں سب سے پہلے ان ماؤں میں کون سی ماں سے ملاقات کرنے والی ہے آخا چاہتے تو نام لے لیتے آخا چاہتے کسی زوج متحرہ کو متعین کر دیتے آخا نے فرمایا جاؤ تم کہہ دو میری بیٹی اپنی ماں سے کہہ دو اتول کن یادا کہ ان ازواج متحرات میں جو اس وقت گیارہ کی تعداد میں ہیں جس زوجہ کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا وہ موت کے بعد وصال کے بعد وہ خاتون عالم آخرت میں مجھے پہلے ملاقات کر رہی اب یہ ہوا کہ جب حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام ازواج متحرات کے پاس گیا تو دیواروں میں نشانیاں کرنے لگی حضرت یہ ازواج متحرات <coughs> اور میرا ہاتھ اتنا میرا ہاتھ اتنا کوئی ڈوری لے کر کوئی دیوار کے اندر نشانی لگا کر اور ظاہری حالات کے اعتبار سے آخا پردہ پروا گئے ہاتھ جن کا لمبا تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا لیکن انتقال ہوا حضرت سودا بنت زما جو آپ کی سوج متحرہ ہیں انتقال پہلے ان کا ہوا نبی جھوٹ نہیں کہتا نبی غلط پیشن نہیں کرتا جب آپ نے فرمایا کہ میری اس وقت موجودہ بیویوں میں جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ قیامت میں مجھے پہلے ملاقات کرے گی تو ہاتھ لمبا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا اور انتقال فرمایا حضرت سعودہ بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجرا کیا ہے کہا کہ کیا بات ہے آقا کی بات تو غلط نہیں ہوتی اس زمانے کے اندر جو مستحد صحابہ کرام تھے فقی صحابہ کرام تھے اس مسئلے کو ان کے دربار میں رکھا گیا کہ آخا سے یہ سوال کیا گیا تھا ہاتھ تو لمبا تھا ان کا اور جانے والی دوسری تھی تو کہا کہ تمہارے سمجھنے میں خطا ہو گئی جس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں جن کو جنتی کہا گیا اور جن کو کہا گیا یہ آلے بیت ہیں اور جن کو دنیا کی کروڑوں اربوں خرب عورتوں میں منتخب کیا نبی کی زوجیت کے لیے یا نساء نبی کا من النساء امت تنہنا اے نبی کی عورتوں تم عام عورت کی طرح نہیں ہو تمہارا مقام بہت اونچا ہے لیکن اطول کنہ یدا کے ہاتھ کس کا لمبا انہوں نے سمجھنے میں خطا کر لی صحابہ کرام کے دربار میں فیصلہ گیا فرمایا کہ آپ نہیں سمجھ پائی ازواج متحرات نبی کی روایت کی گہرائی میں نبی کے الفاظ کی گہرائی کو ناپ نہیں سکی اور ملک وکٹوریا نے جس کمینے کو جنم دیا جو منی کو پاک کہتا ہے حیض کو پاک کہتا ہے چوبے کی مینگنیوں کو پاک کہتا ہے نفاس کے خون کو پاک کہتا ہے سور کے چمڑے پر نماز پڑھنے کو جائز کہتا ہے اسے قرآن سمجھ میں آ گیا کرو صحابہ کرام نے فرمایا یہاں اتول کنہ یدا کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو بلکہ فرمایا کہ ایک محاورہ ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب ہیں ان کا دسترخوان بڑا لمبا ہے اور جا کر دیکھا تو ڈائننگ ٹیبل ہے اور چار کرسیاں دو ادھر اور دو ادھر اور یہ کنجوس مکھی چوس کے گھر گئے تو ڈائننگ ٹیبل جو ہے ٹرین کی بوگی کی طرح لمبا ہے چالیس ادھر اور چالیس ادھر تو کوئی کہنے والا کہے کہ بھائی کہ انہوں نے کہا دسترخوان لمبا دسترخوان تو حاجی صاحب سیٹ صاحب کا چھوٹا ہے اور یہ کنجوس مکھی چوس کا لمبا ہے لیکن دسترخوان کا لمبا ای کا کہنا ایک محاورہ ہے دسترخوان لمبا یعنی ان کے گھر آنے والے مہمان زیادہ ہیں اتول کنہ کن نہ ہاتھ لمبا ایک محاورہ ہے کہ مطلب یہ کہ یہ صحابت کے اندر آگے ہیں تو چنانچہ حضرات ازواج متحرات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے گر کو پہچان لیا نبی کے راس کو پہچان لیا کہ اگر آپ کو یہ بات عیا کرنی ہوتی تو کان میں کیوں کہتے لیکن اس بات کو ادواج متحرات نے سمجھا نہیں حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی نے سمجھا اس قسم کی اشتہاد کرنے والیاں اور اشتہاد کرنے والے علمی بصیرت رکھنے والے قرآن کی گہرائی میں جانے والے حدیث کی گہرائی میں جانے والے ہر کس و ناقص نہیں ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ فن دیتا ہے یہ اسلامی شریعت کا تیسرا ماخذ ہے پہلا قرآن اور دوسرا حدیث اور تیسرا مشتحدوں کا اشتہاد بھینس کا تذکرہ نہ قرآن میں بھینس کا تذکرہ نہ سیاستہ میں بھینس کھانا حلال یا بھینس کھانا حرام مرغی کا انڈا کھانا حلال مرغی کا انڈا کھانا حرام اور فارم کی جو مرغی ہے اس کا کیا مسئلہ مشتحد اشتہاد کرے گا خون دینا جائز نہ جائز مشتحد اشتہاد کرے گا کتنی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے مشتحد اشتہاد کرے گا اور ایڈوانس پر زکات ہے یا نہیں ماٹی کیچ کی رقم پر زکات ہے یا نہیں یہ مشتحد اشتہاد کرے گا اشتہاد ان مسائل کے اندر ہے جو مسائل واضح طور پر ہمیں نہیں ملتے نماز پانچ وقت ہے اب مشتحد اشتہاد نہیں کرے گا رمضان کے روزے متعین ہیں اب کوئی شوال کے مہینے میں مستحد اشتہاد نہیں کرے گا ایام حج ذی حجہ کے مہینے میں ہے کوئی مشتحد دسمبر کے مہینے میں اور ذی قیدہ شوال کے مہینے میں جو چیزیں طے شدہ ہیں منصوص من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے واضح واضح ہیں کھلے ہوئے ہیں اشتہاد کا دروازہ ان میں بند ہے اشتہاد وہاں کیا جاتا ہے جو مسئلے نت نئے ہیں اور جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملتا حدیث میں نہیں ملتا صحابہ کرام کے عمل میں نہیں ملتا تو اب مشتحد اس کو اشتہاد کرتا ہے پہلا قرآن دوسرا حدیث اور تیسرا مشتحدوں کا اشتہاد اجماع اس زمانے کے جو نیک و کار لوگ ہیں ان کا اجماع اگر وہ بھی نہیں یعنی قرآن میں مسئلہ نہیں حدیث میں مسئلہ نہیں صحابہ کی زندگی میں نہیں تو آگے ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخا نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا فرمایا کہ معاذ جب تم یمن کے گورنر بن رہے ہو تو لوگ آ کر تم سے مسئلہ پوچھیں گے تم کیسے مسئلہ بیان کرو گے فرمایا اشتحید و فل قرآن میں قرآن سے مسئلہ نکالوں گا فرمایا فعلم تجد فی اگر اس میں مسئلہ نہ ملے اشتحید و بل حدیث بھی سننا میں حدیث سے اور سنت سے مسئلہ نکالوں گا فعلم تجد فی تو اس میں نہ پائے تو فرمایا عمل صحابہ میں دیکھوں گا کہ صحابہ نے کیا کیا ہے فرمایا فعلم تجد فی تو اس میں نہ پائے اشتحد وی راہی فرمایا قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر میں قیاس کروں گا بھائی کھانا قیاس ہے گائے کے گوشت پر خون کا ڈونیشن دینا قیاس ہے ماں کے دودھ پلانے پر ماں اپنے بچے ہی کو دودھ پلائے گی یا ماں کا غیر بچے کو دودھ پلانا حلال ہے یا حرم ہے آخا کے زمانے میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی نہیں پلاتی تھی خود آخا نے حضرت حلیمہ سادیا سے دودھ پیاتا نہیں پیاتا کیا وہ ان کی ماں تھی وہ رضائی ماں تھی دودھ جو بنتا ہے کس سے بنتا ہے خون سے بنتا ہے جب دودھ پلانا جائز ہے تو مطلب یہ کہ خون سے بنی ہوئی چیز دودھ دوسرے کے جسم میں داخل کرنا جائز ہے تو قیاس کیا گیا کہ خون کا دینا بھی جائز ہے اشتہید برائی تو آخا نے پیٹ کو تھپکا فرمایا اللہ کے رسول کے رسول میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے نمائندے تم ہو تعریف ہے اللہ کی اللہ تمہیں ثابت قدمی نصیب فرمائے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو تم حدیث کو چھوڑ رہے ہو اور تم اپنے عقل کے دوڑے جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو آپ نے منع نہیں پروایا بلکہ تعریف فرمائی یہ صاحب فن تھے لوگ آ کر ان کو پوچھتے تھے اسی کو تخلیق کہتے ہیں یہ قرآن یہ حدیث یہ اجماع اور یہ قیاس یہ چار چیزیں ہیں علوم اسلامیہ کے ماخذ قانون کے ماخذ یہ چار سرچشمے ہیں انگریز اس ہندوستان کے اندر آیا تو چاروں سر چشموں کے اندر ملاوٹ ڈالنے کے لیے قرآن کے مقابلے میں اس نے اہل القرآن کے طبقے کو پیدا کیا نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا مسلمان اپنی ماں لٹا سکتا تھا اپنی عورتوں کی آبرو لٹا سکتا تھا اپنی جائیداد کو تباہ کر سکتا تھا برباد کر سکتا تھا لیکن نبی کی محبت کو وہ قربان نہیں کر سکتا تھا تو عشق رسول کے نام پر اس نے احمد رضا خان کو پیدا کیا عشق حدیث کے نام پر اس نے حسین احمد بٹالوی غیر مخلدوں کے سرغنا میاں نذیر حسین کو پیدا کیا قرآن کے مقابلے میں قرآن کا لیبل دے کر قرآن کی محبت کا نغمہ دے کر ارے اللہ کا قرآن ہے نبی کی حدیث کی کیا ضرورت یہ تو نبی کے وصال مبارک کے پانچ سو سال بعد لکھی گئی چھ سو سال بعد لکھی گئی اور لکھنے والا کوئی پیغمبر نہیں تھا تو جیسے توریت کو لکھا گیا تو اس کے اندر غلطیاں آ گئی انجیل کو لکھا گیا غلطیاں آ گئی قرآن کی محبت کے نام پر قرآن کے دعوے کے نام پر قرآن کے رشتے سے قرآن سے تعلق توڑنے کے لیے اہل القرآن کے طبقے کو پیدا کیا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے قرآن میں نماز جنازہ کا حکم نہیں ہے قرآن میں رکو میں کیا پڑے حکم نہیں ہے قرآن میں تحیات میں بیٹھے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ ڈالے اس کا نہیں ہے تو قرآن سے ناتا توڑنے کے لیے قرآن کے نام پر اہل القرآن طبقے کو پیدا کیا بظاہر قرآن کی محبت اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن سچا زبر زیر بدل نہیں سکتا مانا بدل نہیں سکتا مطلب بدل نہیں سکتا مقصد کیا تھا قرآن کا جو مانا ہے حدیث اس حدیث کا انکار کرنا روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آتی تھی کئی طریقوں سے وہی آتی تھی ایک طریقہ یہ بھی تھا سلسلت الجرس جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے یا زنجیر لوہے کی ہلائی جائے کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ آواز آتی ہے تو آپ کو آتی تھی وہ آواز اور آپ نبی کی زبان قرآن کی زبان ہے نبی کی حدیث قرآن کی تشریح ہے نبی بولتا ہے تو قرآن سمجھ میں آتا ہے تو اس قرآن سے ناتا توڑنے کے لیے اہل القرآن طبقہ پیدا کیا کہ قرآن قرآن قرآن قرآن اور مقصد کیا تھا نبی سے ناتا توڑنا اس لیے کہ قرآن نبی کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا قرآن کہتا ہے عقیم الصلاح نماز قائم کرو لیکن نماز کی کیفیت نبی بیان کرے گا قرآن کہتا ہے آتو الزکا کہ زکات دو اور نبی زکات دے کر بتاتا ہے آتو الزکا کا ترجمہ قرآن کہتا ہے عتیم الحجہ والعمرت للہ حج کرو عمرہ کرو اور نبی بتاتے ہیں کہ حج کیسا کیا جاتا ہے اور عمرہ کیا کیسے کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے کتب علیکم السیام تم پر روزوں کو فرض کیا گیا نبی روزہ رکھ کر بتاتے ہیں تو قرآن کے نام پر اہل القرآن کے طبقے کو کھڑا کیا یہاں اس نے اس مورچے پر جو چار چیزیں ہیں قرآن حدیث اجماع قیاس قرآن کے لیے اہل القرآن حدیث کے لیے اہل الحدیث کو کھڑا کیا کہا کہ بھائی ہم ابو حنیفہ کا نہیں لیں گے ہم کسی ولی کا نہیں مانیں گے جیسا کہ اہل القرآن نے کیا کہا کہ ہم صرف اللہ کی مانیں گے ہم نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی اپنے زمانے میں تھوڑی نا حدیث لکھوائی نبی کی آنکھوں کے سامنے حضرت ابو ہرینا نے حدیث لکھی بخاری کی ترمیزی کی یہ تو سو سال بعد دو سو سال بعد پانچ سو سال بعد تو توریت یہ آسمانی کتاب ہے لیکن جب لوگوں نے پادریوں نے لکھا غلطیوں سے یہ کتاب بھر گئی تو حدیث غلطیوں سے بھر گئی ہم قرآن کو پکڑیں گے قرآن سچا مقصد تھا حدیث کا انکار تو قرآن کے مورچے پر اہل القرآن کو لگا دیا اب حدیث کے دو مورچے تھے ایک عشق رسول کا مورچہ تھا اور ایک حدیث رسول کا مورچہ تھا عشق رسول کے مورچے پر امام احمد رضا خان کو لگا دیا کیا کام کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں گھڑنے کے لیے کہ بھائی نبی سے محبت نہیں ہے درود پڑھو نبی سے محبت نہیں ہے انگوٹے آنکھوں کو لگاؤ نبی سے محبت نہیں ہے نماز کے بعد تم مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کر کھڑے ہو جاؤ نبی سے محبت نہیں اولیاء سے محبت نہیں گیارہویں کرو بارہویں کرو اپنے موتا سے محبت نہیں ایکسٹرا فٹنگ کے لیے عشق رسول کا جھنڈا دے کر امام احمد رضا خان کو کھڑا کیا پراپرٹی دولت دی مال دی سترہ سولہ لاکھ یا اٹھارہ لاکھ روپے دیے برطانیہ کی لائبریری کے اندر آج بھی وہ تحریر موجود ہے کہ احمد رضا خاں کو اٹھارہ لاکھ اس زمانے کے دے کر اس کے رسول کا جھنڈا دے کر لوگوں کے اندر نت نئی چیزیں اس کے رسول کے نام پر پیدا کرنے کے لیے احمد رضا خاں کو انگریز نے پیدا کیا احمد رضا خاں کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے ملک وکٹوریا سے درخواست کی کہ میرا باپ آپ کا وفادار تھا اور اس نے ہندوستان کو دار الاسلام کہا تمہاری حکومت کو اسلامی حکومت کہا میرے باپ کو جو وظیفہ ملتا تھا پینشن ملتا تھا ہم نے کیا خطا کی اس پینشن کو تم جاری کرو وہ خط آج بھی موجود ہے برطانیہ کی لائبریری کے اندر جس وقت علماء جامع شہادت نوش کر رہے تھے کالے پانی کو جا رہے تھے اور شاملی کی میدان میں جامع شہادت نوش کر رہے تھے مالٹا گئے رہے تھے اس وقت یہ وظیفوں کی بھیک مانگ رہے تھے ایک طرف احمد رضا کا اس رسول کے نام پر ایکسٹرا فٹنگ کرنے کے لیے اور دوسری طرف حسین احمد بٹالوی میاں نذیر حسین جو غیر مقلدوں کے یہ لوگ سرگنا ہیں یہ علماء سے ناتا توڑنے کے لیے کہا کہ بھائی قرآن ہے حدیث ہے اور جیسے ابو تو آدمی ہم بھی آدمی جیسے وہ انسان شافی ہم بھی انسان اور قرآن نے کہا ولاقدی سرن القرآن علی ذکر کہ قرآن نے آسان اللہ نے آسان کیا ہے جب وہ آدمی ہیں وہ بندے ہم بھی بندے ان کے سینگ نہیں نکلے ہیں ہمارے بھی سینگ نہیں نکلے ہیں پڑھو قرآن پڑھو حدیث اور جو مسئلہ سمجھ میں آئے اشتہاد کرو اب نتیجہ یہ ہوا اللہ اکبر استغفر اللہ ایسے ایسے مسائل بیان کیے ایسے ایسے مسائل بیان کیے کہ اگر دنیا میں کسی جانور اور پرندے کے سامنے وہ مسائل رکھے جائیں تو وہ استقبار پڑے گا جسے کہ میں نے کہا بے حیائی کے مسئلے کہ اگر ایک عورت حج کو جا رہی ہے فتاوہ اہل حدیث ان کی کتاب ہے نزل الابرار ان کی کتاب ہے یہ کتابیں اٹھاؤ اگر یہ کمینے ان کتابوں کو جلا چکے ہیں اور ان کی دوبارہ اشاعت نہیں کر رہے ہیں دیکھو اہل حق اہل باطل میں فرق یہی ہوتا ہے اہل باطل اپنی کتابوں کو لکھنے کے بعد شرمندہ ہو کر جیسے بلی پاخانہ کرنے کے بعد کھڈا کھود کر اس پر مٹی ڈال دیتی ہے اہل باطل کتابیں لکھ کر اس کو چھپا دیتے ہیں اور اہل حق ان کی کتابوں کو کھریت کھریت کر نکال کر شایا کیا جاتا ہے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو کتابیں ایک ہزار تک لکھی ان میں تین سو یا چار سو وہ تھی جو منظر عام پر آئی الحمدللہ پاکستان کے اندر کچھ اصحاب خیر اٹھے اور تھانہ بھون کو انہوں نے درخواست لکھ بھیجی کہ حضرت کے مختوطات ہمیں دو حضرت کی تعلیمات کو حضرت کی کتابوں کو ہم شائع کریں گے جو نئی چھپی تھی ان کتابوں کو اہل حق شائع کرتے ہیں اور اہل باطل چھپی ہوئی کتابوں کو چھپا دیتے ہیں غلام محمد قادیانی نے جو مذاق کیا تھا میں عیسا ہوں میں موسا ہوں میں عورت ہوں مجھے حیض آتا ہے مجھے نفاس آتا ہے میں ایک استنجا کو جاتا ہوں ایک جیب کے اندر گڑ کی ڈھیلیاں رکھتا ہوں دوسرے جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے رکھتا ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گڑ کی ڈھیلی سے استنجا لے لیتا ہوں اور پیشاب کی ڈھیلے کو میں گڑ سمجھ کر کھانے لگتا ہوں یہ ساری کتابوں کو انہوں نے چھپا دیا ہمارے علماء نے ان کی قبروں کو جا کر پوسٹ مارٹم کر کر ان کی کتابوں کو نکالا اور رسائل اہل حدیث اور رسائل قادیانی کے نام سے ان کی کتابوں کو ہمارے مکتبے فکر نے شائع کیا ایسی ایسی گندی گندی باتیں الحاظ بلّہ سم الحاظ بلّہ اب ان باتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فضائل اعمال بغل میں مار لیں گے بخاری بغل میں مار لیں گے اور ان پر ایک جو ہے پردہ ڈال حضرت تھانوی دیکھے کبھی انگریز سے پیسہ لیتے تھے کتے حضرت دنیا جانتی ہے ایک غیر مقلد ایک رضا خانی ایک گنڈے کی جیل ہندوستان کی آزادی کے لیے کاٹا ہو منہ مانگا انعام دیا جائے گا اور دنیا جانتی ہے مالٹا میں جانے والا کون تھا دنیا جانتی ہے جعفر تھانے سری کون تھا دنیا جانتی ہے کہ رشید احمد گنگو ہی کون تھا دنیا جانتی ہے امداد اللہ مہاجر مکی ہندوستان کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کیوں گیا تھا دنیا جانتی ہے کہ قاسم نانوتوی کے خلاف وارنٹ کیوں نکلا تھا اور قاسم نانوتوی تین دن روپوش کیوں ہو گیا تھا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ یہ بتا دے ریشمی رومال کی تحریک کس نے چلائی ہے مالٹا کی جیل میں کون گیا ہے کالے پانی میں کون گیا ہے اور اس زمانے کے اندر الختصاد فی مسائل الجہاد اعلام الاعلام اعلام ہندوستان دارالسلام یہ کتابیں کہ جہاد ہندوستان کے اندر منسوخ ہو چکا ہے ہندوستان سے حج کو جانا ضروری نہیں ہے گندے گندے گندے مسائل کہ جس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک عورت غیر مخلف ذات کی ملک وکٹوریا کی نسل کی حج کو جا رہی ہے اور حج کو جانے کے لیے محرم شرط ہے بغیر محرم کے عورت حج نہیں کر سکتی استطاعت کے اندر مال ہے روپیہ ہے صحت ہے جوانی ہے سب کچھ ہے لیکن محرم نہیں ہے تو اس عورت پر حج فرض نہیں ہے تو اب ان لوگوں نے اشتہاد کیا ابو حنیفہ اشتہاد کرے تو بدھ امام مالک اشتہاد کرے تو وہ دین میں رکاوٹ ڈالنے والا نعوذ باللہ اگر یہ مسئلہ کتے کو معلوم ہو جائے میرے اللہ کی قسم کتا تیری قبر پر ٹانگ اٹھا کر پیشاب نہیں کرے گا سور تیری بے حیائی پر لانت بھیجے گا مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر یہ مسئلہ ان کے سامنے بیان کرو یہ مسئلہ اگر میں ان کی کتابوں سے ثابت نہ کروں تو میرے جسم کے ٹکڑے کرنے کے کے لیے ان ان کے لیے مجھے ان کے حوالے کر دینا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں بہت سارے دوست ہوتے ہیں بہت سارے دشمن ہوتے ہیں اور دشمن کے لیے بہترین موقع ہے کہ میرا مجھ سے انتخاب لے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ وہ عورت کسی حاجی کو عمرہ کرنے والے کو محرم بنانے کے لیے الحاظ باللہ الحض باللہ شرم آتی ہے اپنا سینا کھول دے اور اس کو دودھ پلا دے اور وہ مرد داڑھی والا دودھ پلے گا تو وہ رضائی بیٹا بن جائے گا اتنے گندے گندے مسائل اتنے بے حیائی کے مسائل حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک مرید نے مسئلہ پوچھا حضرت ذکر میں مزہ نہیں آتا تو حضرت نے فرمایا ذکر زال کاپ رے کہا کہ بھائی مزہ تم ذکر میں کہاں ڈھونڈتے ہو تو میں جو ہے وہ کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ زکر میں جاؤ مزہ ملتا ہے زکر کہتے ہیں انسان کے پیشاب کے آلے کو ازوے تناسل کو اب اس کو کھول کر دیکھو دیکھو حضرت کی مجالی سے اور حضرت سے کسی نے پوچھا مجھے ذکر میں لذت نہیں آتی مجھے ذکر میں مزہ نہیں آتا تو جواب یہ دینا چاہیے تھا اخلاص کے ساتھ ذکر کرو اپنے کلمے کی تصحیح کر لو پیر و مرشد سے رابطہ قائم کرو حضرت کہتے ہیں مزہ ذکر میں کیا ڈھونڈتے ہو کلمے میں مزہ تو ادب تناسل میں ہے مطلب مباشرت میں ہے مطلب جو ہے بیوی کے ساتھ قربت میں ہے یہ دیکھو حضرت کی بے حیائی ایک وقت ہوتا ہے اس وقت میں خدا جانے کیا حالت رہی ہوگی اور اس وقت اس کی کیا کیفیت رہی ہوگی اس کا پس منظر کیا رہا ہوگا یہ الفاظ سے معلوم نہیں ہوتا بھائی نماز کوئی مزے کی چیز ہے کوئی آدمی یوں کہے کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں بمن کے ہوٹل میں مسال ڈوسا کھایا تو مزہ مل گیا ارے مردود کتے نماز مزہ کی چیز نماز کشیت الہی کی چیز ہے تو اس کا موازنہ مسال دوسے سے کرتا ہے اس کا موازنہ تو مینگو جوس سے کرتا ہے تو یہ حضرت تھانوی نے اس کو ڈانٹا ارے ملول و مردود کہیں گے ذکر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی چیز ہے مزہ جا کے پاس ڈھونڈ لے عزم تناسوئی میں ڈھونڈ لے جس وقت جو بات جس انداز میں کہی جاتی ہے اس وہ بات آئندہ جب جاتی ہے تو جو آدمی دشمن ہوتا ہے اسے کوئی بھی رنگ دے سکتا ہے یہ خان صاحب تھے بڑے تھکے ہوئے آئے اپنے گھر میں اپنے بیگم سے کہا بیگم روٹی پکائیے اب بیگم نے روٹی پکائی اور خان صاحب کے تیور جو دیکھے غصے میں تھے تو بھول سے نمک دو چمچ ڈالنا تھا انہوں نے پندرہ بیس چمچ جو ہے نمک ڈال دیا اب یہ غصے میں تھے اور یہ اس کے اندر مبہوت ہو گئے تھے دری ہوئی تھی سہمی ہوئی تھی نمک ڈال دیا اب جو خان صاحب بیٹھے روٹی کا نوالا توڑا اور منہ میں رکھا بےڑ کہا کہ کیا ہے کہا کہ گھر میں اور نمک نہیں تھا اب یہ بات ختم ہو گئی اب یہ بات رابی نے اس کو آگے بیان کیا کہ خان صاحب آئے اور روٹی کا لکما اٹھایا اور کھانے کے بعد چکا اور چکنے کے بعد بیگم کو مخاطب کیا بیگم کہا کیا حضور کہا گھر میں نمک نہیں تھا اور ڈال دیتی اب اس کو نقل کیا تو جب تک اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے روٹی کو کھارا کر دیا ہے اور خان صاحب نے ڈانٹا ہے اس وقت تک اس بات کی تہ میں کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا ایسی باتیں لے کر فضائل اعمال کی واقعات کو لے کر اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہوگا اس کا پس منظر کیا رہا ہوگا جیسے کہ فضائل اعمال کے اندر واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے خون کو پی لیا اب اس کو بغل میں مار کر ہوٹلوں میں چوراہوں میں بلی میں آئیے آئیے السلام علیکم وعلیکم السلام مٹھا کھا رہے بریانی کھا رہے بفے سسٹم میں یہ دیکھیے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے خون پی لیا نبی کا اب دیکھو قرآن کلام پاک کا دوسرا پارا یہ ہے نا قرآن یہ میرے باپ کا کلام نہیں نا یہ سیقول ہے یہ فلاں رکو ہے یہ فلاں آیت ہے اس میں اللہ نے لکھا ہے انما حرم علیکم المیتتا کمل اللہ نے تمہارے لیے مردے کو حرام کیا ہے اور خون کو حرام کیا ہے اللہ کے واسطے تم فیصلہ کرو کہ قرآن میں لکھا ہے خون حرام اور فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ صحابی نے نبی کے خون کو پی لیا دھوکہ دیتا ہے صحابی قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا یہ کام کرے گا یہ تو وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ولا کن شرق و غریبو کے مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کر پیشاب کیا کرو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کون سے ملک میں ایک بات کہی گئی تھی کون سے صحابی کو یہ بات کہی گئی تھی تو اب انہوں نے جو خون پیا اب دیکھو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر کوئی بات نہیں آ آیت نازل بعد میں ہوئی احکامات تیئیس سال کے اندر پورے ہوئے تو یہ قرآن پاک کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے خون کو پیا ہوگا اب دھوکہ دیتے ہیں قرآن میں خون حرام ہے اور فضائل اعمال میں اس کو ہتھیار بنا کر ہمارے ائمہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اولیاء کے خلاف محاذ تیار کرنے کے لیے گلی کوچوں میں یہ کمینے کتے بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے سنیما دیکھنے والے کو سنیما سے نہیں روکتے شرابی کو شراب سے نہیں روکتے سوت تار کو سوت سے نہیں روکتے ایک بات لکھ کر رکھ لو ہر باطل فرقے کی کچھ علامتی مسائل ہوتے ہیں حرامی اسی میں پیشاب کرتا ہے اسی پیتا ہے اور اسی میں ڈب کر مر جاتا ہے جو بریلوی ہے بیان سنیں گے فاتحہ کا بیان سنیں گے عرس کا بیان سنیں گے قوالی کا بیان سنیں گے گیارہویں کا بارہویں کا نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا نبی کے نور و بشر ہونے کا نبی کے مختار کل ہونے کا کبھی پردے کا بیان نہیں کبھی داڑھی کا بیان نہیں کبھی ان کے علامتی مسائل ہیں اور آپ دیکھیے غیر مخلط رفع دین کو لے کر بیٹھ جائے گا آمین کو لے کر بیٹھ جائے گا ایک ہاتھ کے مسافہ کو لے کر بیٹھ جائے گا اور آٹھ رکعت بیس رکعت کے اس کے علاوہ اور مسائل میں آؤ میں ہمارے اکابرین کو چھوڑ کر خود ہمارے جو عنوانات ہیں ہم تو دیو مندی علما کے ان کے پیر کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں تصوف کی لین کی بات اصلاح معاشرہ کی لین کی بات ماں باپ کے حقوق کی بات درود کی بات محبت رسول کی بات خدا کی توحید کی بات نبی کی نبوت اور رسال کی بات حرمین شریفین کے فضائل ہندوستان کے اندر جہاد کے احکامات ہندوستان کے اندر جہاد آزادی ہمارے اکابرین کی تاریخ خاج اجمیری کی سیرت حضرت ٹیپو سلطان کی سیرت دیکھ لو کھنگال لو شاید کوئی عنوان ہو کہ جو عنوان رہ گیا ہو یہ نشانی ہے اہل حق کی کہ ہر عنوان پر اسلام کے ہر راستے پر وہ چلتے ہیں اور اہل باطل ان کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں علامتی مسائل یہ غیر مقلد کمینہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رفیدین کی بات آمین کی بات ایک ہاتھ کی مسائل اور وہ اتنے ہی مسائل اور یہ کیا اب یہ لوگ انگریز کے پیدا کیے ہوئے ہیں انگریز ان کو جنم دیا ہمارے ماخذ کتنے تھے قرآن حدیث اور صحابہ کرام کا اجماع اور قیاس تو ہر دروازے پر اس نے پہرے لگا دیے جھوٹے قرآن کے مقابلے میں اہل القرآن حدیث کے مقابلے میں دو چیزیں تھیں ایک الفاظ حدیث تھے اس کے لیے اہل حدیث کو پیدا کیا اور ایک حدیث کی جان تھی محبت رسول محبت رسول کے نام پر آپ نے وہ انگریزوں نے احمد رضا خان کو پیدا کیا اور اجماع کے مخالفت میں اور اشتہاد کی مخالفت کے اندر یہ گلی کوچوں کے اندر اس نے اپنے نمائندوں کو چھوڑ دیا تاکہ یہ علماء کرام سے رابطہ توڑیں اکابرین سے رشتہ توڑے اور پھر ان مسائل کے اندر الجھا کر قوم کو تباہ کر دے برباد کر دے قوم کے ناک میں دم کر کے رکھ دیں اور ایک بات یاد رکھیں نام جو ہوتے ہیں آپ کا نام عبداللہ ہے بیٹی کا نام فاطمہ ہے بیگم کا نام رقیہ ہے یہ نام بھی اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ہوتے ہیں من جانب اللہ ہوتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام احمد دیا گیا یہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ہے محمد دیا گیا اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ہے ابھی دنیا بنی نہیں تھی ابھی زمین و آسمان کا نظام چلا نہیں تھا ابھی سورج اپنی تفیش نہیں دیا تھا ابھی چاند اپنی نور کو نہیں پھیلایا تھا ابھی ستاروں میں چمک نہیں آئی تھی ابھی گل مہکے نہیں تھے ابھی سمندر میں روانی نہیں آئی تھی ابھی انسان کا وجود نہیں ہوا تھا بابا آدم پیدا ہوئے اور نگاہ کھول کر جو عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے چاہے ہم لام مشورہ کر لیں اگر کسی لڑکی کا نام فلموں کی رنڈیوں کے نام سے ملتا ہے اور کسی لڑکے کا نام اگر فلموں کے ہجڑوں اور زانیوں سے ملتا ہے یہ اتفاق کی بات نہیں ضرور اس میں رنڈی پنے کی نشانیاں ہوں گی نام کا اپنا اثر ہوتا ہے نام کی اپنی تاثیر ہوتی ہے نام کے اپنے کرامات ہوتے ہیں میں مختلف علاقوں میں تقریر کی مقریر کی حیثیت سے ہم جاتے ہیں مختلف ہندوستان کے حلقے میں لوگ یہی کہتے ہیں تقریر سننے کے بعد حضرت یہ استاد محترم علامہ انضر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ نام کی برکت ہے اور کچھ نہیں اللہ نے ان کو وہ سلاست دی تھی وہ قوت گویائی دی تھی وہ قوت بیان دیا تھا اور اپنے عنوان کا حق ادا کرنے کی وہ طاقت دی تھی کہ لوگ دنگ رہ جاتے دنگ رہ جاتے یہاں شہر بنگلور کے اندر حضرت لال مسجد کے اندر آئے تھے اور ایک زمانے تک آپ چمک رہے تھے دمک رہے تھے پورے عالم کو منور کیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے آپ وارث تھے آپ ان کے فرزندے ارجون تھے کہتے ہیں لوگ کہ بظاہر ایسی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی علمی صلاحیت ہو یا علمی قوت ہو لیکن یہ صرف نام کی برکت ہے یہ اہل حدیث جو نام رکھا یقیناً اللہ کی مار اللہ کی لانت یا اللہ کی فٹکار اس کے اندر ہے آپ کہیں گے بھی حدیث کوئی بری چیز ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت ہم لوگ اہل سنت والجماعت جماعت ہیں نبی نے یہ نہیں کہا علیکم بھی حدیثی کہ تم پر میری حدیث لازم ہے کیا فرمایا نبی نے علیکم بھی سنتی وہ سنت الخلفاء راشدین تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ضروری ہے اور ان نکاح من حدیثی کہتے ہیں یا ان نکاح من سنتی کہتے ہیں نکاح نبی کی سنت ہے یا نکاح نبی کی حدیث ہے حدیث میں سنت میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کہتے ہیں قول رسول کو نبی نے جو فرمایا زبان سے حدیث کہتے ہیں عمل رسول کو نبی نے جو عمل کیا اس کو اور حدیث کہتے ہیں تقریر رسول کو نبی نے کہا بھی نہیں نبی نے کیا بھی نہیں نبی کے سامنے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا اور نبی نے خاموشی اختیار کر لی اس کو تقریر رسول کہتے ہیں کوئی پوچھے حدیث کس کو کہتے ہیں تو کہنا حدیث نبی کا بولنا نبی کا عمل کرنا یا نبی کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا نبی کے سامنے عمل کیا اور نبی خاموش رہے مطلب آپ نے اس پر اسٹامپ لگا دیا مہر لگا دی حدیث ہونے کی ان تین چیزوں کو حدیث کہتے ہیں یہ اللہ کی لانت اور فٹکار ہے ان کمیلوں پر کہ اللہ نے ان کو سنت کی نورانیت سے اور سنت کے نور سے محروم کر دیا حدیث تو ہے بخاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا اب ایک ایک غیر مقلد عورت کے عمر بن خطاب کا کوڑا مارو کھڑا کر کر پیشاب کرو تم اگر اہل حدیث ہو تو اس حدیث پر عمل کرو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے بخاری شریف کی روایت ہے آپ اپنی نواسی حضرت اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو اس کو لے کر گود میں کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں جاتے آپ ان کو پاس میں بٹھا دیتے ایک ایک اہل حدیث کو کہو تم سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث سے ہو کر عمل کے درجے میں آ جائے سمجھ رہے حدیث کی کلاس پاس کر کر عمل صحابہ کی زندگی میں آ جائے امت کی زندگی کے اندر آ جائے اس کو عمل اس کو سنت کہتے ہیں اور حدیث قول رسول کو فیل رسول کو تقریر رسول کو اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسا دیا اور حدیث کا الباس ہے باشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو سائم روزے کی حالت میں آپ نے مباشرت کی تو اب غیر مخلط اہل حدیث کا دعویٰ کرتا ہے تو اگر اہل سنت والجماعت حنفی مالکی شافی رمضان کے بہنے میں ذکر کی طرف بھاگتا ہے قرآن کی طرف بھاگتا ہے حدیث کی طرف اور جو ہے نبی کی سنتوں کی طرف بھاگتا ہے ستے کی طرف بھاگتا ہے خیرات کی طرف بھاگتا ہے تو اب اگر تیرا حدیث پر عمل کرنے کا شوق ہے تو جورو کی طرف بھاگ کیونکہ حدیث ہے کیا آخا کی بارے میں آتا ہے کیا آپ نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مباشرت کی مباشرت کا مطلب وہ نہیں کہ جس سے غسل ٹوٹ جائے آپ نے بوسا دیا آپ نے معانخہ کیا تو اب یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے اندر سجدے کے اندر جو تزوی پڑی جو صحیح حدیثیں ہیں سبحانہ ربی العلیٰ نہیں ہے سبحان ربی العظیم نہیں ہے کوئی اور تزوی ہے لیکن یہ حدیث حدیث کی جگہ رہ گئی اور سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم حدیث کے اعتبار سے ضعیف حدیث لیکن مرحلہ اس نے حدیث کا پار کر کر سنت کا درجہ اپنا لیا تو سنت جو ہوتی ہے وہ حدیث کے مرحلے سے آگے ہو کر چلی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ بیویوں سے نکاح کیا یہ حدیث ہے یہ کم وقت گیارہ عورتوں سے نکاح کرے گا حدیث پر عمل کر سکتے ہوئے سنت چار سے ہے اور ایک غیر مقلد عالم پاکستان کے اندر تقریر کر رہا تھا یہ لوگ گلی کوچوں کے اندر عیسائی مبلغوں کی طرح تنگ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے ایک عالم نے اپنے طالب علم کو ایک سوال لکھا کر دے کر بھیج دیا کہ جاؤ اس کی تقریر میں بیٹھ جانا اور جب سیشن آئے گا سوال و جواب کا یہ پرچی پیش کر دینا اب وہ طالب علم نے پرچی پیش کی کہ حضرت فرض میں اور سنت میں فرق کیا ہے اب ان کا ان کے یہاں مراتب تو ہے نہیں یہ کہتے ہیں حدیث حدیث بخاری بخاری صحیح صحیح سنت نہیں حدیث کو کہتے ہیں نا تو کہنے لگا فرض وہ ہے جو کرنا ضروری ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہا کہ حضرت سنت کیا ہے فرمانے لگے کہ سنت وہ ہے کہ جس کو کرے تو ثواب لیکن کبھی کبھی چھوڑا جا سکتا ہے چھوڑنے پر پکڑ دھکڑ نہیں اب اس کے بعد حضرت نے دوسرا پرچہ دیا تھا وہ پرچہ اس کو تھما دیا جو غیر مقلد عالم تھا اب اس نے پرچہ پڑا تو سارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو گئے اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی حضرت کو معلوم تھا کہ یہ ملون انگریز کا ایجنٹ جو جواب لکھے گا یہی لکھے گا کہ فرض وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے ہمیش کی اختیار کی جائے جس کو چھوڑا نہ جائے اور سنت وہ ہے جس کو چھوڑا کبھی کبھی چھوڑا جائے دوسری پرچی حضرت کی تیار تھی اس نے کہا کہ داڑھی یہ سنت میں آتا ہے یا فرض میں آتا ہے اس نے کہا کہ سنت تو کہا کہ ایک دن داڑھی رکھیے اور ایک دن مڈائیے پھر اس نے کہا کہ نکاح سنت میں آتا ہے یا فرض میں آتا ہے کہا کہ یہ سنت میں کہا کہ سنت کی تعریف آپ نے یہ کی کہ کبھی کیا جا سکتا ہے کبھی نہیں کیا جا سکتا ماشاء اللہ جب سنت پر عمل ہو تو ہمیں یاد کر لیجئے گا جب چھوڑنے کے دن آئے اپنے بیگم کے تو ہمیں یاد کر لیجئے گا یہ کبھی نہ قرآن پر اتریں گے نہ حدیث پر اتریں گے اس کے بعد یہ مولانا کے پاس چلے گئے یہ ہمارے اکابرین تھے خاص طور سے حضرت مولانا صفدر اکاڑ بھی رحمت اللہ ہی علیہ اللہ کروڑوں رحمت ان کی قبر مبارک پر نازل کرے <coughs> وکیل احناف تھے ناک میں دم کیے ہوئے تھے ان کے قدموں پر جا کر معافی مانگ لی بابا جو چاہو کر لو لیکن ہمارے مجمع میں اپنے طالب علم کو نہ بھیجنا کبھی یہ نہیں اتر سکتے قرآن سے حدیث سے ہٹیں گے یہ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اس کے لیے گہرائی چاہیے اس کے لیے تعمق چاہیے اس کے لیے بزرگی چاہیے اس کے لیے ولایت چاہیے اب کیا دھوکہ دیتے ہیں یہ تو فضائل اعمال کو اٹھا رکھا ہے اور دوسرا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو مانو کہ چار امام ہیں اب چار میں یقینا تو حق اوپر ہوگا بھائی دو آدمی چار آدمی آئے رومال ایک ہے اور ایک رومال کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا ایک نمبر دوسرا والا کہتا ہے میرا تیسرا والا کہتا ہے میرا چوتھا والا کہتا ہے میرا عورت ایک دعوے دار چار کپڑا ایک دعوے دار چار تب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیوی ڈیوائڈ تو نہیں کی جائے گی یہ کپڑا کاٹا تو نہیں جائے گا حق تو کسی ایک کا ہوگا ایسی مثالیں دے کر لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں دیکھو کہ حق ایک ہوگا وہ حق ہمارے پاس ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں حدیث کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے اور یہ لڑ کر مر رہے ہیں یہ کہتے ہیں وضو ٹوٹے گا وہ کہتا ہے نہیں ٹوٹے گا یہ کہتے ہیں عورت کے چھونے سے یہ ہوگا وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا یہ لڑ کر مر رہے ہیں چار حق نہیں ہو سکتا حق ایک ہے جو ہمارے پاس ہے بالکل غلط بات ہے خانے کعبہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے کتنے طرف سے پڑھی جاتی ہے چاروں طرف سے پڑھی جاتی نہیں جاتی اور چاروں کی نماز صحیح ہوتی نہیں ہوتی تو اگر کوئی کہے کہ نہ حتیم کی طرف سے پڑھے یہ حق ہے تینوں غلط وہ کہے کہ نہیں حضر اسبت کی طرف سے پڑھیں یہ صحیح وہ تینوں جیسے حق کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہو حق ایک سے زائد ہو سکتا ہے کتنے پیغمبر دنیا میں آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار تو کسی پیغمبر کا تم انکار کرو گے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری اب کہو آدم بھی حق پر اب کہو بھی حق پر اب کہو حق کتنے ہیں سوا لاکھ حق ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے حق کے چار ٹکڑے نہیں ہو سکتے حق کے چار ٹکڑے اللہ نے کعبہ میں دکھا دیے اور ایک میں بٹے ہوئے ہو قرآن کہتا ہے وا تسیم و بی اللہ جمیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو دیکھو ہم نے ایک ہاتھ میں قرآن کی رسی کو باندھ لیا اور دوسرے ہاتھ میں ہم نے حدیث کی رسی کو تھام لیا یہ فرقے ہیں فرقے ابو حنیفہ کا فرقہ ہے مالک کا فرقہ ہے شافی کا فرقہ ہے اور احمد ابن اور ہم ایک ہیں اللہ کی رسی کو یہ فرقے ہیں اور ہم ایک ہیں قرآن پر عمل کر رہے ہیں سامنے والے نے کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں مالی کے مکان میں ایک کنٹراکٹر کو ذمہ داری دی کہ بھیا میرے مکان کو تعمیر کر دینا تو اب اس نے پلمبر کو لگا دیا وہ نل کا کام کر رہا ہے پینٹر کو لگا دیا وہ پینٹ کا کام کر رہا ہے مستری کو لگا دیا وہ گارے کا کام کر رہا ہے الیکٹریشن کو لگا دیا اس نے کرنٹ اور بجلی کا کام کر رہا ہے اب ایک چور آیا ملک وکٹوریا کی ناجائز اولاد اہل خبیص غیر مقلد دیکھو فرقوں میں بٹے ہوئے میرے یہ باپ کے سب یہ بچے نہیں ہیں یہ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ گھر کی تعمیر تھوڑی نہ کر رہے ہیں وہ دیکھو نل اٹھا رہا ہے یہ دیکھو گارا اٹھا رہا ہے وہ دیکھو پتھر اٹھا رہا ہے وہ دیکھو پینٹ اٹھا رہا ہے اس نے نقلی ڈاکومنٹس بنائے اہل حدیث کے اس نے نقلی ڈاکومنٹ بنائے قرآن و حدیث کے ناجی فرقے کے اور ایک راستہ چلتے آدمی کو بتایا کہ دیکھو میرے باپ نے مکان بننے کے لیے کہا اور یہ فرقوں میں بڑھ گئے اور میں دیکھو میرے پاس کاغذ ہے کہ میں اس باپ کا سچا وارث ہوں یہ مکان کا مالک میں ہوں یہ لوگ گھر کی خدمت نہیں کر رہے ہیں یا ایسے ہی ہے جیسے آج یہ اہل قبیس کہتا ہے حدیث جب آئی روپے دین کی آمین کی تو اس میں دونوں شکلیں تھیں ایک شکل کو ایک امام نے لے لیا دوسری شکل کو دوسرے امام نے لے لیا قرآن کے حروف کو قاریوں نے لے لیا قرآن کے ترجمے کو مفسرین نے لے لیا قرآن کے مسائل کو فقہا نے لے لیا قرآن کی گہرائی کو مفتیوں نے لے لیا قرآن کی قرآن کو سات قاریوں نے لے لیا قرآن کے ظاہر کو اس کے محافظوں نے لے لیا قرآن کے باطن کو صوفیاء کرام نے لے لیا اب اگر کوئی کہے یہ دیکھو فرقوں میں بٹے ہوئے صاحب مدرسے میں دیکھو وہ قرآن پڑھاتا ہے یہ حدیث پڑھاتا ہے وہ خیرات پڑھاتا ہے وہ تجویز ارے کمینے نبی کی شان تھی جہاد جو تلوار لے کر جا رہا ہے وہ نبی کی شان ہے جو کتاب لے کر جا رہا ہے وہ نبی کی شان ہے جو حدیث لے کر جا رہا ہے وہ نبی کی شان ہے جو خان خا قائم کیے ہوئے ہے یہ نبی کی سیرت ہے جو خدمت خلق کر رہا ہے یہ نبی کی خدمت ہے جو مسجد بنا رہا ہے وہ مسجد نبوی کا نمونہ ہے جو یتیم خان اب کوئی کہے فرقوں میں بڑھ گئے یہ لوگ فرقوں میں بڑھ گئے کوئی مسجد بنا رہا ہے کوئی خانخواہ بنا رہا ہے دیکھو ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہم پکے اہل حدیث ہم انگریز کے بچے ارے فرقے میں تو بٹا ہوا ہے تو آریس ہے تو صحابہ اور نبی میں دشمنی ڈالتا ہے ملون جس عمر کی جنت میں محل بن چکا تھا جو عمر نبی کی رائے پر چلتا تھا ملون تو نے اس عمر کو بدتی کہہ دیا ملون تو نے صحابہ اور نبی کے درمیان فرقہ واریت کی دیوار کو کھڑا کر دیا ارے قبیلے تو نے ہمارے نوجوان کو چھینا تو نے ہماری ٹوپی کو چھینا تو نے ہماری پگڑی کو چھینا تو نے ہماری مسجد کو چھینا تو نے ہمارے ملا کو چھینا تو نے ہمارے امام پر کیچڑ اچھالا تو آر ایس ایس کا کتا ہے کتا تو فرقہ واریت کا زہر پھیلاتا ہے ہم نہیں نماز ہم آمین زور سے بولتے ہیں نبی کی باتوں کو لے کر آہستہ بولتے ہیں نبی کی باتوں کو لے کر فرقہ واریت کے کیڑے تیرے اندر ہے کہ نمازی کو جا کر کہتا ہے یہ محمدی نماز ہے کہ حنفی نماز ہے تو نے ہے ہم نے سب کو لیا ہم نے قرآن کو لیا ہم نے حدیث کو لیا ہم نے صحابہ کو لیا ہم نے قاریوں کو لیا ہم نے مجاہدوں کو لیا ہم نے صوفیوں کو لیا ہم نے مکاتب کو لیا ہم نے مدارس کو لیا ہم نے خانخواہ کو لیا ہم نے بدر کو لیا ہم نے ہنین کو لیا ہم نے قرآن کے ظاہر کو لیا ہم نے باطن کو لیا سب کو لے کر جوڑ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ فرقہ واریت اور سب کو توڑ کر چل رہا ہے صحابہ نبی میں عداوت ڈال رہا ہے امتی امتی میں تفریقہ ڈال رہا ہے آئمہ مشتحدین اور ان کے ماننے والوں میں دیوار کھڑا کر رہا ہے اور کون سے منہ سے پڑتا ہے بے حبلی اللہ ہی جمیا اور تیسرا آدمی دو جی مولوا مولیاں لڑ رہی دیکھو اپنی بیگم کو اسکوٹر میں بٹھا کر لے جا رہے تھے آپ لال بتی جلی اور آپ نے اپنی اسکوٹر کو کھڑا لیا ایک لٹیرا آیا آپ کے بیگم کے گلے میں مال تھا تیزی کے ساتھ اس مال کو چھین کر راہ فرار اس نے اختیار کیا آپ نے اپنی بیگم کو فوراً نیچے اتارا گاڑی کے اسٹانڈ دیا اور بھاگ کر جا کر اس کو پکڑ لیا آپ نے اس کا گلے کا پلیٹ پکڑ لیا وہ آپ کا دامن پکڑ لیا وہ آپ کے مکہ آپ اس کے مکہ وہ آپ کے گالی وہ آپ کے گالی تیسرا آدمی کہتا ہے آپس میں کیوں لڑتے ہو اس کا کہنا صحیح ہے لڑ وہ رہا ہے دفاع ہم کر رہے ہیں ڈیفنس کر رہے ہیں ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے مال تو نے چھینا آبرو پر تو نے ہاتھ ڈالی فرقہ واریت کا اظہار تو نے کیا ہم دفاع کر رہے ہیں لیکن تیسرے آدمی کو کیا لگتا ہے دونوں لڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے بھائی تم دونوں لڑ رہے ہو تو نے صحابہ کی آبرو پر ہاتھ ڈالی تم نے ایما کی آبرو پر ہاتھ ڈالا تم نے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا فقہا کی فقاہت پر ڈاکہ ڈالا ہم ڈیفینس کر رہے ہیں تو نے ٹوپی چھینی تو نے اماما چینا تو نے اسلامی لباس چینا تو نے مسجدوں کا تحدس چھینا ہم دفاع کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی کہتا ہے کہ مولوی مولوی لڑ رہا ہے بچہ تو نے چھینا نوجوان تو نے چھینا ہم لڑ رہے نہیں رہے ہم دفاع کر رہے ہیں لیکن تیسرے آدمی کو کیا لگتا ہے کہ بھائی دونوں لڑ رہے لڑ نہیں لڑ تو رہا ہے کتے اگر تو مال نہ چھینتا ٹوپی پر ڈاکہ نہ ڈالتا امامے پر ڈاکہ نہ ڈالتا دین رفے دین کی بات آئی تو ایک صاحب کہنے لگا غیر مقلد کتا ارے بھائی یہ امام کے یہاں دین نہیں ہے کون ابو حنیفہ کے یہاں امام مالک امام احمد ابن امبل امام شافی تین ائمہ کے یہاں تو رفع دین ہے اللہ اکبر کہہ کر کام تک ہاتھ لے جا کر رکو وغیرہ میں تو ان کو کیوں برا نہیں بولتے ہمارے پیچھے کیوں لگے ہو دیکھو ہم جب چھوٹے تھے ایک جگہ دیہات میں مدرسے میں پڑھ رہے تھے وہاں سے گنے کے کھیتوں سے گنا بیل کی گاڑی میں ٹریکٹر میں رکھ کر وہ شوگر فیکٹری کی طرف جاتا تھا دو قسم کے تالاباتے ایک طلبہ وہ تھے جو ڈرائیور کو کہتے بھیا بھیا ایک چھڑی دے دینا تو وہ چھڑی دے دیتا یا ہم پیچھے سے پکڑ لیتے گاڑی آگے بڑھ جاتی ایک طریقہ یہ تھا ایک بغل میں ملک وکٹوریا کا بچہ تھا اب وہ آ کر اس نے بھی چھڑی پکڑ لی گنا ایک ہی کھیت کا گنا ایک ہی ٹریکٹر کا گنا ایک ہی کوالٹی کا لیکن اس ملکہ وکٹوریا کے بچے کو کھانا حرام اس لیے کہ اس نے اجازت نہیں لی ہے اور مجھے کھانا حلال اس لیے کہ میں نے مانگ کر لیا ہے کمی میں دین پر تو نے عیمہ سلاسا کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے امام مالک کے گھر میں ڈاکہ ڈالا امام شافی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا امام احمد ابن حنبل کے گھر میں ڈھاکہ ڈالا وہ لوگ اشتہاد کر کر اپنی ثوابدید کے بنیاد پر قرآن و حدیث کے لاکھوں مسائل کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک ریزلٹ نکالا کہ رفع دین کرنا چاہیے مردود تو اشتہاد کیے بغیر تو کھڑے ہو کر پیشاب کر کر ان کے گھر سے چیز کو چرا لیا رفع دین دونوں کر رہے ہیں لیکن ان کا کرنا بائی سے اجر ہے اور تیرا کرنا بائی سے گنا ہے اس لیے کہ تو ڈاکہ ڈال کر چوری کیا ہوا ہے تو تقلید کو نہیں مانتا ہاں اگر امام مالک کے گھر میں پناہ لے لے امام شافی کے گھر میں پناہ لے لے ہاں بابا ہم توبہ کرتے ہیں ہم آپ کی تخلیق کرتے ہیں ہم آپ کی روحانی بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے تیرا روپے دین کرنا جائز ہے انکار بھی کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ بت ہے اور اشتہاد کرنے کی صلاحیت بھی نہیں مسائل نکالنے کی طاقت بھی نہیں چوری کر کے روپے دین لے لیا اور کہتا ہے کہ وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں گنا میں بھی کھاتا ہوں گنا تو بھی میں اجازت سے کھاتا ہوں تو حلال ہے اور تو چوری کر کے کھاتا ہے تو حرام ہے یہ چوری کے مسئلے ہیں ان کے یہ کہیں کہ صاحب آمین ہم تھوڑی نہ سے کہتے ہیں مکے والے کہتے ہیں مدینے والے استحاد کے نتیجے میں تخلیق کے نتیجے میں کہتے ہیں اور کمی میں تو استحاد بھی نہیں کرتا اور تخلیق بھی نہیں کرتا چوری کر کے مسئلے کو لیتا ہے تو چوری کرنا حرام ہے چور ہیں چور اچک کے ہیں اگر ایک باپ کے نطفے سے کوئی غیر مقلد پیدا ہوا ہے یہ بات پہنچا دو میسج کر دو ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے اور کہتا ہے ہم تقلید نہیں کرتے یعنی بڑوں کی نہیں مانتے اور خود اشتہاد کرتے ہیں قرآن و حدیث سے بخاری شریف کی ایک سطر پڑھ کر بتا دیں ترجمہ کرنا گہرائی میں جانا بیک گراؤنڈ جاننا پس منظر جاننا تاریخ جاننا وہ بہت دور کی بات ایک سطر اے کے ساتھ پڑھ دے انشاءاللہ وہ دن میں اہل حدیث ہو جاؤں گا معمولی چیز ہے سورہ فاتحہ کے اندر سراط الزین یہ انمتا کا اگر تے کا زبر کوئی پیش پڑ دے گا علماء نے لکھا ہے وہ کافر ہو جائے گا کیا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے انمتا تیرا انعام ہوا ہے اگر کہہ دے گا انم کیا انعام کرے گا انعام میں نے کیا ہے کافر ہوگا نہیں ہوگا السلام علیکم اللہ کی سلامتی ہو تم پر سلام علیکم لام چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دعا کر رہا بد دعا کر رہا اللہ تجھے موت دے دے ایک لفظ ایک زبر ایک زیر سے مارا میں کہتا ہوں چل ہے تم ابو حنیفہ کا مقابلہ ایم اربا کا مقابلہ ایم مشتحدین کا مقابلہ دارلوم دیوبند کے ایک دنگی کے سامنے بیت الخلا صاف کرنے والے کے سامنے ہم بخاری کھولیں گے ایک سطر عبارت صحیح کر کر پڑھ کر بتا دو اس دن انشاءاللہ میں ہم قسم کھا کر کہتے ہیں لیکن ہم جس آدمی کو کہیں گے غیر مخلف اس کو پڑھنا پڑے گا جس عورت کو کہیں گے اس کو پڑھنا پڑے گا ورنہ کسی کو ٹریننگ دے کر بھیج دیں یا کوئی عالم ہو اور اپنے آپ پہ داڑھی مڑا ہو اور شیعہ کی طرح تخیہ کرتا ہو ہاں ایک بیس تیس بیٹھے ہوں گے ہم ان میں سے کہیں گے اور بخاری کھولیں گے ایک سطر پڑھ دے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دن تیرے اہل حدیث کے فرقے میں میں شامل ہو جاؤں گا قرآن میں ہے انا سبب نلما سبا ہم نے پانی کو خوب طریقے سے بہایا سوت سوب نلما اب اگر سوت کو مخرج سے ادا نہ کرے اور سین ادا کرے انا سبب نلما سببا سبا کے معنی آتے ہیں گالی دینے کے ہم نے بری طریقے سے گالیاں دی کہاں پانی بہانا اور کہاں گالیاں دینا سواد اور سین کا فرق ایک نطفے سے اگر پیدا ہوا ہے نسل حلالی اور انگریز کا نطفہ شامل نہیں ہوا ہے یہ چیلنج ہے بخاری کی ترجمے میں جانا بخاری کی گہرائی میں جانا اور حدیث کی قسمیں بیان کرنا اشتہاد کرنا ایک سطر پڑھ کر بتا دے انشاءاللہ جو چاہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار دین کے ڈاکو ہیں اور دین کے فرقہ پرست ہیں اور یہ انگریز کے ایجنٹ ہیں جیسے کہ میں نے کہا چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں لیکن ان باریکیوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں فضائل اعمال کی وہ بات جو میں نے کہا کہ نبی کے جسم پر جو نہیں پڑتی اور فضائل اعمال لے کر آئے کہا کہ دیکھو اس میں روایت ہے واقعہ ہے آقا پلا عورت کے پاس جاتے تھے اور وہ عورت جوئیں نکالا کرتی تھی یہ نتیجہ کیا ہے بڑوں کی بات نہ ماننے کا بڑوں کے نقش قدم پر نہ چلنے سے خدا نے تیرے لام منہ پر لانت دی ہے پھٹکار دی ہے اور تجھے عذاب دیا ہے کہ اللہ نے تیری جماعت میں ایک ولی کو پیدا نہیں کیا ایک محدث کو پیدا نہیں کیا ایک دیندار کو پیدا نہ کیا انگریز کی اس نسل میں ایک ولی بتا دے یہ کوئی ایک محدث بتا دیں آؤ ہم بتائیں گے محدث کتنے ہیں مخلدوں میں اولیاء کتنے ہیں مقلدوں میں مجاہدین کتنے ہیں مقلدوں میں صوفیاء کتنے ہیں اتقیاء ایک بلی نہیں بتا سکتے میرے اللہ کے قسم سب ایسے ہی چپڑ کھناتی کوئی میکینک کوئی ٹنکر کوئی گھوڑے کی نال مارنے والا کیا ہے مجھے میں محدث میں مفسر میں فقیر ایک سال کا کورس چھ مہینے کا کورس مانا دیکھ لیا مطلب دیکھ لیا چیلنج کرنے لگا چیلنج کرنا اہل باطل کا کام ہے اور سمجھانا یہ دینداروں کا کام ہے ہم سمجھاتے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں ہم سمجھاتے ہیں وہ مناظرے کی دعوت دیتے ہیں ہمارے علماء تقریر کرتے ہیں کبھی اونچ نیچ یہ ہم ہیں مجبوری کے لیے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن کتنی مرتبہ روتے ہیں کتنی مرتبہ ہاتھ جوڑتے ہیں ابھی رانچی کے اندر پروگرام ہوا منگل کے دن ہم پروگرام پاری کر کے آئے لوگ کہنے لگے حضرت آپ اتنا رولانا نہیں چاہیے تھا آپ نے بہت رولا دیا یہ اہل حق کے فرزندان کا کام ہے کہ قوم کے دلوں سے خطاب کرتے ہیں اور اہل باطل یہ مناظرہ کرتے ہیں یہ مقابلہ کرتے ہیں کب جب دیکھو ہر کوئی ارے تیرے عالم کو بلا لے رہے تیرے باپ کو بلا لے رہے میں مناظرہ کرتا ہوں میں ہم سمجھاتے ہیں بابا قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے حدیث کا ترجمہ یہ ہے سنت کا ترجمہ یہ ہے فضائل اعمال کی حقیقت یہ ہے اب دیکھو کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے جو پیدا نہیں ہوتی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نکال رہی تھی یہ کیا ہوا بڑوں سے جب ناتا توڑا خود ان کا پیشاب ان کو پینا پڑا خود ان کا پاخانہ ان کو کھانا پڑا ارے اللہ کے بندے ہمارا بچہ گم ہو گیا رینگنے والا رینگتے رینگتے پڑوس کے عورت کے گود میں چلا گیا پڑوس کی عورت جانتی تھی مولانا صاحب کا بچہ ہے بٹیا ہے اب اس کو بلا لیا اب گود میں اس نے سلا لیا یا اس کے دودھ پلانے لگی یا اس کے کچھ جو ہے بسکٹ کھلانے لگی اب تلاشتے ہوئے ہمارے شاگرد گئے ہمارے ماننے والے گئے ہمارے رشتے دار گئے مولانا صاحب کی بٹیا چلی گئی مولانا صاحب کا بیٹا گم ہو گیا اب جو تلاشا تو پڑوس کی عورت کے گود میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اس سے وہ پیدا ہوا کیا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس موجود ہو تو وہ اس سے پیدا بھی ہوتی ہو میرے جیب میں گاندھی کی نوٹ ہے گاندھی جی مجھ سے پیدا ہوا میرے پاس کپڑا ہے کپڑے کو میں نے پیدا کیا تو اگر یہ جمعہ نبی کے جسم سے نکلی ہے تو نبی نے پیدا کیا یہ جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے جمعہ ہمارے پسینے سے ہماری گندگی سے اور نبی کے جسم میں جو جمعہ آئی تھی وہ کسی زوجے متحرہ کے بانوں سے نکل کر آپ کے مبارک ظلف میں آ گئی تھی اور حدیث میں جو کہا گیا کہ نبی کے جسم میں جو نہیں ہوتی مطلب نبی کے جسم کے گندگی سے جو نہیں پیدا ہوتی تو اس میں یہ نہیں کہا گا کہ ظاہر نہیں ہوتی ظاہر ہو سکتی ہے کہیں اور سے آئے کب یہ جب تم مانو بڑوں کے نقش قدم پر چلو حج کا مسئلہ چل رہا ہے حج کے ایام چل رہے ہیں اشتہاد سے ہٹنے والے اور بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹنے والے جب ہٹ جاتے ہیں ایسی ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں کہ حج ایک خرافات بن جاتا ہے حج اور عمرہ وقت کو ضائع کرنے کا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اور میں کہتا ہوں آج یہ مسئلہ شد و مت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے فلاں فلاں لوگ اللہ رسول کا واسطہ وہ حج کو نہ جائیں اللہ رسول کا واسطہ عمرے کو نہ جائیں اسی طریقے سے بامبے ایئرپورٹ میں بنگلور ایئرپورٹ میں اپنی ماں کو بٹھا دیا اپنا ایک بھائی جدہ میں آ کر لے رہا ہے کیا یہ ایئرپورٹ سے بنگلور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ تک کا ساڑھے چار گھنٹے کا حج کا سفر یہ ماں یہ بیٹی بغیر محرم کے کر سکتی یا نہیں کر سکتی یہ سب کچھ اشتہاد سے متعلق ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہمیں دین میں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالی وہ لوگ جو آئمہ کرام کے بہتان اور گالیاں دے رہے ہیں اللہ انہیں دینی سمجھ نصیب فرمائے اللہ انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین الحمد الحمدللہ رب العالمین